خوب غور سے سن لو اگر مجھے گرا دیا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کتنی بے چین ہوگی کیا تم اسی لیے رہ گئے ہو کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچاتے رہو آج اگر مجھے گرا دیا گیا تو کل میرا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا قیامت کے دن تم ملزم کے کٹہرے میں کھڑے ہوگے بتاؤ اس دن کے لیے تم نے کیا جواب تیار کر رکھا ہے